پردر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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تین عظیم ترین نعمتوں کا تذکرہ کیا ان سما ولبسرا ولف میرے بندو یاد رکھو یہ تین عظیم الشان نعمتیں ہیں ان نسما کان نمبر دو آنکھ نمبر تین ولف یہ دل اور عقد یہ تین نعمتیں بھی ہیں کل کا کان ان مس اور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا تم نے استعمال کتنا کیا کہاں کیا اور کیوں کیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حشر کے میدان میں ہر قسم کی بلا اور آفتوں سے محفوظ رکھے ان ذرا آپ سوچیں جب سے آپ کو سوجھ بوجھ آئی آنکھ سے آپ نے کیا کیا دیکھا کانوں سے کیا کیا سنا اور دل و دماغ سے آپ نے کیا کیا سوچا ہمیں اور آپ کو یاد تو نہیں ہے لیکن وہ ان نالے کم دین کامن کاتبین تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہیں تمہاری ساری چیزیں وہ ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں حد یہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں کھڑے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں جہاں چلتے ہیں جہاں سوتے ہیں اللہ نے اس زمین کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ تجھے تیرے اوپر کھڑا ہو کر کے میری ہوئی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے میرے دیے ہوئے کان سے کیا سنتا ہے اور میرے دلے ہوئے دیے ہوئے دل و دماغ سے کیا سوچتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین تم ریکارڈ رکھنا قیامت کے دن تمہیں گواہی دینی ہے یوم تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها قیامت کا دن تو وہی دن ہے دوستو کہ زمین بات کرے گی زمین بتائے گی ساری خبریں بتا دے گی اللہ اس نے فلاں موقع پر فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے سو کر کے ہمارے اوپر یہ یہ برائیاں یا یہ نیکیاں کی تھی اور سبھی مجبور ہے کیوں بھی رب کا اوحال ہاتھیوں زمین کو رب نے حکم دے رکھا ہے اتنے مشکل مراحل کے ساتھ قیامت کے بھی حاضر ہونا ہے انسان کو جو اللہ نے عقل دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو اس کی حفاظت کرنی چاہیے پورے دین اسلام کا دار و مدار پانچ چیزوں کی حفاظت پر ہے جن کو کہا ضروریات خمسہ پانچ بڑی اہم چیزیں ہیں جن کی حفاظت مرتے دم تک ہر انسان پر ضروری ہے خصوصاً مسلمان نمبر ایک حفظ عقل انسان اپنے عقل کی حفاظت کرے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں عقل کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں اپنی عقل کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اسی لیے دنیا کی ساری چیزیں چاہے کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں سوکھنے کی ہو یا انجیکشن کی ہوں یا دیکھنے سے ہو ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو خراب کرتی ہے اللہ تعالی نے اس کو ہمارے اوپر حرام کرا دیا ہے نمبر دو ہرس نسل انسان کے اوپر فرض ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کرے کیوں انسان کے کو شادی ویواہ میں رشتے ناطے کرنا ہے حرام اور حلال ہیں عورتیں بچے کسی سے شادی جائز کسی سے شادی جائز نہیں وراثت کا مسئلہ ہے بہت سارے مسائل ہیں اگر انسان کی نسل خراب ہو جائے نسل خراب ہو جائے آپ کے گھر میں دوسرے کی اولاد ہوئی نوزب اللہ من ذالک آپ کے آپ کے وراثت کا مستحق نہیں ہو سکتی انسان نسل کی حفاظت اسی لیے رب العالمین نے زینا کو حرام کرا دیا ورا کرو اس سینا ان نہ فاحش ہے خبردار زینا کے قریب نہیں جانا کیوں تاکہ انسان کی اپنی نسل میں بیٹی آپ ہی کی ہے بیٹا آپ کا ہو کسی غیر کی مداخلت ہوئی نسل خراب ہو گئی نسل خراب ہونے کے بعد وراثت کا مسئلہ شادی کا مسئلہ نکاح کا مسئلہ ذمہ داری کا مسئلہ بہت ساری چیز اسی لیے وہ ساری چیزیں رب العالمین ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا مسلمانوں جس سے انسان کی نسلیں خراب ہو چاہے زنا ہو اور ایک کچھ بد وقتوں نے متاع کو شریف لگا رکھا متاع شریف سمجھ گئے نا وہ بھی ایک قسم کا زنا ہے اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے اور واضح کر دیا کہ صرف بیوی یا بادی ان دونوں کے علاوہ کسی قسم سے کوئی عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی نمبر تین حفظ مال اللہ تعالیٰ نے مال یہ دنیا کا بہت سارا نظام مال سے تعلق رکھتا ہے آپ کپڑا پہنے مال کی ضرورت ہے بیمار کو علاج کے لیے جائیں پیسے کی ضرورت ہے مکان بنائے پیسے کی ضرورت ہے یہاں سے رولا تک جانا ہو پیسے کی ٹیکسی کے بھاڑے کی ضرورت ہے گاڑی ہے پیٹرول نہیں پیسہ پیٹرول پمپ دیں گے تو ہماری گاڑی چلے گی دنیا کا سارا نظام انسانی زندگی کا ذرا دیکھیں دوستو مال پر ہے اس لیے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر واجب کرا دیا ہم مال کی حفاظت کریں مال کو کھائیں جائز طریقے سے استعمال کریں کسی بھی طریقے سے مال کا ضائع کرنا ناجائز اور حرام ہے اسی لیے فضول خرچی حرام تفسیر حرام چوری حرام اگر چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے کیوں مال کی حفاظت ہونی جس نے کسی کے مال کو ضائع کیا اسی لیے چور کو ہاتھ کاٹنے کا کی سزا دی گئی اور ثانی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا تاکہ انسان کی نسل بھی محفوظ رہے عقل بھی محفوظ رہے اور اسی طرح سے انسان کا مال بھی محفوظ رہے نمبر چار حفظ جان انسان کے اوپر جان کی حفاظت صحت ہر وہ چیز جو انسان کے جان کو نقصان پہنچانے والی ہو ایسی ساری چیزوں کو اسلام نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا اور فرمایا خبردار کو ہاں؟ خبردار اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اسی لیے وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی گئی جو چاند کے لیے اور صحت کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہو ہمارے ہاں اس کو حرام کرا دیا ساری چیزیں آخری چیز میرے بھائی حفظ دین ہے جو اللہ نے دین دیا ہے اسلام اس دین کی حفاظت ہونی چاہیے عقیدے کی حفاظت ہونی چاہیے اسی دین کی حفاظت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے اگر کوئی دین تم سے چھیننا چاہے اس سے مقابلے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کا دین محفوظ نہیں تو آپ پر اللہ نے ہجرت فراز کرا دیا ہے تاکہ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کا دین محفوظ رہے یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے ان کی حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے اور پورے اسلام کا دار و مدار انہی پانچ چیزوں پر ہے اللہ ہم سب کو ان پانچ چیزوں کی حفاظت کرنے والا بنائے آج خطبے کے اندر اصل چیز ان پانچوں میں سے میرے بھائی عقل ہے آج انسان اپنی بہت ساری چیزوں کی حفاظت تو کرتا ہے آج سب سے زیادہ اگر برباد کی جاتی ہے تو انسان کی اپنی عقل ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان سما ول ولف آدا کوئی کان انہو مسورا اے لوگوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین نعمتیں دی ہیں سم ہے بسر ہے کان آخ اور دل و دماغ اخل ان تینوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا اور العالمین نے فرمایا سم قیامت کے دن تم میں سے ہر انسان کے سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی لیے وہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا جو انسان کی عقل کو برباد کرنے والی ان میں سب سے پہلے تین چیزیں ہیں مسکراٹ مخدرات اور مفترات یہ تین چیزیں ہیں یاد رکھو آج دنیا میں اس عقل کی تباہی اس عقل کی بربادی انہی تینوں چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہے مشکرات مخدرات اور مفترات تین چیزیں مشکرات شراب پینا وہ چیزیں جس سے نشہ آ جائے نشہ آ جاتا ہے انسان کے اوپر ہر قسم کی نشے آور چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دیا کیوں تاکہ اس کی عقل جو ہے محفوظ رہے اور میں سب سے پہلے نمبر پر جس کی حرمت کا قرآن نے اعلان کیا اور جس کے پینے والے پر چالیس یا اسی کوڑے پکڑ کر کے مارے جائیں وہ ہے میرے بھائی مشکلات نشے آور چیزیں شراب پینا نبی علیہ صاحب سرانس اب الخبائی ساری برائیوں کی جڑ انسان کے لیے اس کے شراب نوشی ہوا کرتی ہے اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں یہ انسان جب شراب پی لیتا ہے اس پر نشہ آیا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ کبھی ماں کو چھوڑتا ہے نہ کبھی بہن کو چھوڑتا ہے نہ کبھی خالہ اور پھوفی کو چھوڑتا ہے انسان کی عقل خراب ہوئی حرام کاری کے ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے اور ایسے بہت سارے حوالے بہت سارے سارے واقعات موجود ہیں اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا پرانے پاکستیا ان میسر شیتانس ماں رہی رہو حرام ما حرام آپ نے سب اے لوگوں ہر نشے آور چیز حرام ہے اور یہ بھی یاد رکھو اللہ رسول فرمایا جس کا بہت زیادہ پینے کھانے کے بعد نشہ آتا ہے نشے چیز تھوڑی سی چیز بھی اس کے تمہارے اوپر حرام ہے حالانکہ جب تک آدھا لیٹر نہیں پیو نشا نہیں آتا دو گھوٹ سے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کترا بھی اللہ ہو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے اس لیے میرے بھائیوں شراب سے نوشی نمبر دو مخدرات مخدرات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے وہ معلوم ہے نشہ تو نہیں لیکن مدہوش پڑ گیا انسان مدہوش ہے مستی میں ہے اللہ اکبر آج جس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کیا ہے یہ مقدرات ہے اسی لیے پوری دنیا میں جرم سمجھا جاتا ہے نمبر تین مفترات یہ بھی یاد رکھنا ایک ہے مفترات مشکرات بھی نہیں ہے مقدرات بھی نہیں ہے اور ایک ہے مفترات مفترات کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر نہ مدہوش ہوا نہ مستی میں آیا نہ نشے میں آیا لیکن اس کا سر گھومنے لگتا ہے بجلی کے کھمبا پکڑ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے ورنہ مر جائے چلتے چلتے اکل انسان کی برابر نہیں رہی پاگل تو نہیں ہوا بے ہوش نہیں ہوا مدہوش نہیں ہوا لیکن چلنے کے لائق نہیں رہ گئے کیا الٹی ہو رہی ہے چکر آ رہا ہے چلنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے سنر ابھی داؤت کی روایت نبی بھی رہی سراف سامنے ساتھ روایا نہ انکل مشکرین و مفترین جیسے مشکل نشہ آور چیزوں کو اللہ رسول نے حرام کیا ایسے ہی وہ بہت ساری چیزیں جس کے کھانے سے سر گھومنے لگتا ہے انسان چلنے کے لائق نہیں رہتا اس مفتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے میرے بھائیوں ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ رب العالمی نشا سنایا ان نمل خمر ول میسر ول انصاب ول رجسوم رشی یہ چار چیزیں گندگی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر ایک ان نمل خمر خمر خمر کس کو کہتے ہیں نام کتنا بھی بدل ڈالیں لیکن رہی خمر الخمر ما خامر الکر جس سے عقل پر پردہ پڑ جائے نشا آ جائے وہی شمر وہی ایک شراب ہے چاہے وہ ٹیبلٹ کے شکل میں ہو یا انجیکشن کے شکل میں ہو سمجھ گئے نا یا سوکھنے کی شکل میں ہو کوئی بھی چیز الخمر الکر لوگوں خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے عقل پر چھا جائے ان خمرو اے ایمان والو خمر کو اللہ نے حرام کیا نمبر دو ولبئی سرو سچے بچے جوا کو اللہ نے حرام قرار دیا جیوے سے بھی بچو نمبر تین ول ہو اللہ تعالیٰ نے یہ بتوں کے پاس جانا یہ استھان جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے جہاں غیر اللہ کی نظر نیاب ہو اللہ نے اس کو بھی وہاں جانا بھی تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے ول اسلام اور اپنا ہاتھ دکھانا قسمت معلوم کرنا فال نکلوانا اور کہا ہم نے دکان کرنی ہے ہمیں دکان کرنی ہے یہ چیز ہے ذرا ستارہ گردش میں ہے کہ سکون سے ہے بد بد بابا دین کے لوٹیرے نے کہا تمہارا ستارہ گردش میں تین مہینے کے بعد سیٹ ہوگا ابھی انسٹ ہے یہ جو پھال نکالا جاتا ہے یہ چوتھی چیز ہے ول ازلام اللہ نے فرمایا تین چیزیں رجسٹر لوگوں یہ ناپاکی ہے کوئی پیشاب پینے کے لیے تیار ہوگا کوئی پاکٹ میں جنگ میں سنڈاس رکھنے کے لیے تیار ہوگا رب نے کہا یہ نجس رشت ہے نجس ناپاک پلی ہے گندگی گندگی کو کیوں پیتے ہو کیوں پاکٹ میں رکھتے ہو نمبر دو من عمل شیطان یہ شیطان کا عمل ہے شیطانی کام ہے انسان نکام نہیں ہے نمبر تین حج تن اے مومنو اپنے آپ کو ان سے بچاؤ نمبر چار لعلکم تفلحون تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی نصیب ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان چاروں چیزوں سے بچائے اور ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کے توفیق نصیب کرے کو اللہ من کل دم بلوات الحمد للہ وقفا وسلام اللہ الدین صفا اماد دوستو آج سب سے بڑی پریشانی دنیا والوں کے لیے مقدرات کی ہم اپنی اولاد کو اس سے بچائیں اپنا بچیں اور اپنی اولاد کو بچائیں اور اولاد کو بچانا ماں باپ کی ذمہ داری صحیح بخاری مسلم کی روایت نبی رماتے ہیں رہسانا اہل بئی وہ مسولون تم رحیتی او کما کالا رہے سراب اے لوگو باپ مرد پورے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس گھر والوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ول مرا تو اور عورت جو ہے پورے گھر شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے گھر والے اور اس اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر آدمی کو ذمہ داری ہو رہے ایک احساس ہونا چاہیے میرے بھائی اپنی اولاد کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں اس بری چیز سے اور اس مقدرات مشکلات مفترات سے تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہماری اولاد کی ہم اپنے اولاد کی نگرانی کریں الفت محبت اولاد کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو نصیحت کرنا اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرانا برائیوں کے قباہت سے انہیں بچانا ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ بچوں کے دل میں بچپنے ہی سے ان برائیوں کی کباہت اور برائی دل میں پیوست ہو جائے اسی لیے نبی علیہ سراس اللہ رب العالمین نے حضرت لکمان کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا کہ ہر باپ اپنی اولاد کو برائیوں سے منقرا سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے پاس بیٹھائے اس کے ساتھ بیٹھے اور اپنے گھر میں اپنے اہل ویال کے سامنے ان برائیوں کی مذمت بیان کریں اور برائیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی سدائے ہیں منقرات جو نقصانات خسارے ہیں عذاب ہے اس کا تذکرہ کرے تاکہ اولاد کے دل میں ڈر پیدا ہو حضرت لکمان حضرت لکمان نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو بیٹھایا اور کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک المن ابیب یا بنیا ان تکو مسکان حبت اتحاد میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا حساب کتاب سے ڈرنا اگر تم نے سرا برابر کوئی برائی کی ہے ساتوں آسمانوں میں چھپ کر کے یا ساتوں زمینوں میں چھپ کر کے یا پہاڑ کے کسی پہاڑ پتھر میں گھس کر کے جہاں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے بھی اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری برائی تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا اس لیے اللہ سے ڈرانا عذاب قبر سے ڈرانا اللہ رب العالمین کے قہر سے ڈرانا اولاد کو بیٹھا کر کے ماں باپ کو چاہیے اولاد کے سامنے واقف ہم اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ ڈراتے رہنا اسی طرح سے میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے اولاد کے متعلق کہ ہم اور آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں محمد اپنی اولاد کے بارے میں نرمی بھی ہو سختی بھی ہو کبھی ان کو پیار سے سمجھائیں کبھی ان کو محبت سے سمجھائیں نصیحت کریں اور نصیحت کے باوجود اگر نہ آئے تو یاد رکھیں نبی سامنے ساتھ فرمایا فرمایا کہ اے لوگ بچوں کے ساتھ الفت محبت بھی کرو اگر وہ بدماشیوں سے باز نہ آئیں تو ان کو تمبی بھی کرو لا ساک ادب واقف ہوں بلّہ اپنے ڈنڈے کو صاف رکھنا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا کسی عربی فارسی شاعر شیخ سادی نے بڑی اچھی بات کہی درستی نرمی بہم در بے حس مرحم چوج ڈر رہا لوگوں یاد رکھو درستی و نرمی بہام در ہمدر صرف نرمی نہ تو نرمی صرف اچھی ہوتی ہے اور نہ سختی اچھی ہوتی ہے کبھی بہت سارے لوگوں کی اولاد ان کے سختی کبھی باپ پیار سے نہیں کبھی ماں پیار سے نہیں بچوں کو جھڑکیاں دینا ڈانٹنا دلیل کرنا خوار کرنا دھتکار دینا بچے تنگ آ کر کے اپنے ماں باپ سے کنارے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ایک تو یہ بھی غلطی ہے اور دوسری غلطی ہے کچھ لوگ صرف پیار دیتے ہیں اور کبھی ان کو سدھارنے کے لیے سختی نہیں کرتے اسی لیے فارسی شاعر ایسے شادی کہتے ہیں درستی و نرمی بہم در درد کہ ہے جس انسان کو چاہیے کہ جس ایک طبیب ہوتا ہے آپریشن کرنے والا ہوتا ہے ایک انسان فورے کا آپریشن بھی کرتا ہے اور بڑے پیار سے دوا بھی لگا کر کے مرہم پٹی بھی کرتا ہے اس طبیب جیسے ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ سختی بھی ہو اولاد کے ساتھ نرمی بھی ہو لاڈ اور پیار بھی ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی جائے تاکہ اولاد ہماری درست رہے اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو چاہیے ماں باپ ایک چیز اور یاد رکھیں سب سے پہلے تجزیہ کیا گیا تو پتا چلا نائنٹی فائیو فیصد نوجوان بچے جو مخدرات مبتلا ہوئے غلط دوستی کی بنا پر غلط دوستی کی بنا پر کیوں کبھی کسی نے خرید کر کے نہیں استعمال کیا غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ گیا پہلی مرتبہ ایک دو مرتبہ دوستوں نے اسے دیا اب عادت بن گئی تو ماں باپ کا پیسہ چورا کر کے بھی پینے استعمال کرنے کے لیے شروع کر دیا ایک تو یہ غلطی ہے اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے میرے بھائی جو ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کس سے دوستی کر رہا ہے اس پر ہم دیکھیں اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں اولاد ہماری درست رہے تو بہت ضروری ہے ہمارے اوپر دوست ہم اس چیز پر نگاہ رکھیں کہ کبھی ماں باپ کی لڑائی ماں باپ کی سختی گھر کا ماحول غلط ہونے کی بنا پر لڑکے اپنے گھر میں رہنے کے بجائے ان کو لاڈ پیار الفت محبت اچھا ماحول کہیں باہر ملتا ہے تو ماں باپ سے الگ ہو گئے بچے اب وہی بچے زیادہ سے زیادہ ہیں جو تمام قسم کے مرکرات اور برائی مبتلا ہوتے ہیں اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اللہ رب العالمین قرآن نے فرمایا یا نارا ایمان مارو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ حضرت علی نے ساتھ فرمایا کہ اولاد کو اپنے آپ کو بچانے کا مطلب ہے ایمان اور عمل صالح سے اور اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب ہے کہ اچھی تعلیم اچھی تربیت اور اچھے آداب سے دونوں کا کی ذمہ داری انسان کو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے عقل کو برباد کر دینے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے ہماری اولاد کو بھی بچائے ہماری پوری نسل اور پورے امت مسلمہ کو بچاؤ بچائے اور یہ پانچ چیزیں جو حفاظت کی ہیں عقل کی حفاظت نسل کی حفاظت مال کی حفاظت جان کی حفاظت اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرنے والا بنائے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے الہ العالمین جو قبر و شرک میں ہیں اے توحید و سنت کو لگا دے الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس ڈون اور ان کے آوان و انصار کے اللہ تعالیٰ مدد فرما ہر بلا ہر آفت سے بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان اللہ اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے ارح العالمین ان تمام حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی ردا ہے قوم کی بھلا ہے امت کا کی خیر ہے ہر ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے قوم و ملت کا خسارہ ہے ملک اور وطن کا نقصان ہے ارح العالمین جو تحالف فوجی ہے ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما انہیں نصر ان کی نصرت فرما اللہ انہیں گلبہ عطا کر دے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کو نابود کر دے عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو ہم رحمان کا گہوارہ بنا دے اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں سب کے اندر امن آ سلامتی عام کر دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان عزت عصمت عزت اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر Allah <laughs> Allah